سنتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا شوٹنگ میں فائرنگ میں اغوا میں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ایمان کی حفاظت فرمائے آبرو کی مال کی جان کی سب کی اور یہ دعا بھی ضرور پڑھنا چاہیے فلاح رحم الرحمین جیسے کہ نبی یعقوب علیہ صاحب السلام نے اپنے اولاد کو جو ہے یہ تلقین فرمایا تو ہم اس صورت میں کیا کریں اپنے خاندان والوں کے لیے پوری امت مسلمہ کے لیے سب سے پہلے تو ہم دعا کریں ان کے لیے قرآن شریف میں دو آیتیں ہیں ایک سورہ ابراہیم میں آیت نمبر چودہ نمبر اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم اللہ سے مانگے ربنا لی ولی المؤمنین یوم الحساب اے اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے اور ہمارے والدین کی اس شرط پر کہ وہ مسلمان ہو اور اس حالت میں انتقال کر گئے ولی المؤمنین اور جو ہے تمام مؤمنین کے لیے مؤمنات کے لیے یوم یقوم الحساب اس دن جب کہ حساب قائم ہوگا تو ابھی سے ہم یہ دعا کرتے رہے اور پھر مستدرک حاکم کی حدیث ہے کہ مصطفیٰ نبی ینا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الاستغفار لہم کہ کون سے ہدیہ ہم دے سکتے ہیں اپنے مرحومین کے لیے اموات کے لیے مردوں کے لیے کہ ہم ان کے لیے دعا استغفار کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بار بار مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرما دے تو ہم یہ آیت بھی یاد کرے اپنے اولاد کو بھی گھر والے کو بھی سکھائے اغفر فلی ولی والدیہ ولی یوم یوم الحساب دوسری آیت قرآن شریف میں سورہ حشر آیت نمبر دس سورہ حشر اٹھائیس میں اور آیت نمبر دس ربنا اغفر لنا سبقونا بالایمان اے اللہ آپ ہمارے بھی مغفرت فرما دیجئے ولی اخوان بالایمان اور جو حضرات ہم سے پہلے اس دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئے مطلب اللہ کے رحمت تک پہنچ گئے ایمان کے ساتھ تو ان کے لیے بھی ہم دعا کریں تو یہ دو آیتیں جو ہے کم از کم ہم اس کو تو یاد کریں اور ہر روز اپنے جو ہے معمولات میں اس کو شامل کریں دوسرا نبی علیہ صلی السلام کے پاس بن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور فرمایا ان ام سعد قد توفیت یا رسول اللہ میری والدہ ماجدہ اللہ کے پیاری ہو گئی اب جو ہے میں کیا کروں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء کہ پانی فہف ابی ارن فقو الحادی تو اس نے جو ہے یہ کنواں کھدوایا اور پھر جو ہے کہا اور فرمایا یہ تو میری والدہ محترمہ کے لیے تو ہم سب جو ہے کم از کم یہ تو ہم کرے پہلے تو ہم دعا کرے اپنے جو ہے اموات کے لیے اور اپنے احباب کے لیے جو اس دنیا سے چلے گئے اور جو ہے پھر اگر اتنی حیثیت استطاعت نہ ہوں کہ ہم پورے کنواں جو ہے دس ہزار بیس ہزار تیس ہزار رین کم از کم پانچ رین دس رین بیس رین سو رین جو بھی ہو ہم اس میں جو ہے خرچ کرے یا اللہ یہ میرا حصہ ہے یہ جو کنواں ہے اور میں جو ہے اس کو صدقہ نیت صدقہ کی نیت کر رہا ہوں عیسالی ثواب کی نیت کر رہا ہوں اور عیسالی ثواب میں یہ نہیں جیسے کہ عوام سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے صرف جو ہے ان حضرات کے لیے کر سکتے ہیں جو کہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں اسلام میں تو یہ ہے ہم سب کے لیے نیت کر سکتے ہیں جو انتقال کر گئے جو کہ زندہ ہے جو آنے والے ہیں کسی کی بیوی جو ہے حاملہ ہو تو وہ پہلے سے نیت کر لے کہ یہ اس بچے جو آنے والا ہے تو اس کے لیے بھی ہم حساب کھول دیں اس طریقے سے کہ یا اللہ جو ہے یہ کنواں جو ہے جو ہم نے کدوایا یا اللہ ان کا اس کا حصہ بھی مل جائے اس میں سے تو اللہ کے رحم کرم میں تو کوئی خزانے میں کوئی کمی تو ہے ہی نہیں ورحمتی کل شی تو یہ پانی آج کل ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں جو ہے چکر ہے کہ کتنے چیزیں پر جنگ ہوتی ہے تو ہمارے ملک میں بھی قحط سالی کی وجہ سے بہت سی جگہ پر آج تک کتنی قلت ہے پانی کی تو اگر ہم جو ہے ان لوگوں کے لیے مسلمان ہو غیر مسلم ہو ان کے لیے یہ انتظام کرے تو کتنا بہترین اور پھر جو ہے کوئی بھی صدقہ ہم کریں کپڑے ہو کھانا ہو پیسہ ہو اور ہم یہ نیت کریں دیکھیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الموتا کل غریق المتغویت جو حضرات انتقال کر گئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیح ایک مثال عطا فرمایا فرمایا کہ ایک آدمی جو ہے ڈوب رہا ہے کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی ڈوب رہا ہو پھر وہ اوپر آ جاتے تو اس میں جو ہے چیختا ہے مدد کرو مدد کرو تو اب ہمارے بھائی ہمارے بین والدین جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے تو اب ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں تو ایک تو دعا کے ذریعے سے ایک تو صدقہ کے ذریعے سے اس میں کسی کا اختلاف نہیں امت کی تیسری جو ہے ہم جو ہے تلاوت قرآن خوب کرے ابو داود کی روایت ہے مصطفیٰ نبی یونا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا یاسین اوتا کم حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں چڑھ جاتا ہے تو اس میں جو ہے آپ سورہ یاسین جو ہے تلاوت فرما دیجئے اپنے اموات کے لیے ایک مرتبہ ایک آدمی سے ملاقات ہوئی سلفی قسم کے تو کچھ ایسی بات چل رہی تھی تو ہم نے کہا کہ رات قرآن جو ہے وہ اموات کے لیے اور جو حضرات انتقال کر گئے ان کے لیے بھی جائز ہے تو اس نے کہا کہ بالکل جائز نہیں ان لوگوں کچھ رجحان اس طرف ہم نے کہا شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد جو ہے اور مایانا شاگرد ابن قیم الجوزیہ جوزیہ کی کتاب ہے اور کتاب الروح کے نام سے اور صفحہ نمبر سترہ میں یہ واقعہ مذکور ہے اور اس میں کیا لکھا ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تشریف لے گئے قبرستان اور پھر دیکھا اور ملاحظہ فرمایا کوئی تلاوت کر رہے سورہ یاسین کی تو اس کو شروع میں منع فرمایا اور کہا کہ آپ تلاوت کو بند کر دیں تو اس نے پوری صنعت کے ساتھ سنایا اور یہ حدیث سنایا تو پھر امام احمد بن حنبل نے ارشاد فرمایا آپ نے خود یہ حدیث کہا کہ جی تو کہا کہ جاؤ اپنے یاسین کو تلاوت کو جاری رکھو تو ہمارے اما میں تو اختلاف ہے ہی نہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے سب سے بہترین چیز ہے ہم یہ حجیہ کے طور پر پیش کریں اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے تو جب ہم ان حضرات کے ساتھ بات کریں تو ان ہی دلائل کے ساتھ بات کرنا چاہیے تاکہ جو ہے ان کو بھی تسلی ہو اب کتنے ہزار لوگ جا رہے عمرہ کے لیے اور غیرہ تو ہم ان کو یہ بتا دیں آسان سے ایک نسخہ بھائی آپ جا رہے ہو کم از کم ایک طواف تو آپ کر لیجئے پوری امت کی طرف سے کتنے کو جو ہے شوق ہے اور اشتیاق ہے سالوں سے لیکن بیت اللہ کا سفر مدینہ منورہ کا سفر جو ہے نصیب نہیں ہوتا ہے آپ جو ہے دیوف الرحمن ہو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہوں تو کم از کم جو ہے آپ ایک طواف کر لیجئے یا اگر اللہ نے ہمت دی تو عمرہ آپ کر لیجئے اور یہ ثواب کو بخش دیجئے تمام امت مسلمہ کے لیے تو ہم دعا بھی کریں گے ہم صدقہ بھی کریں گے اور جو ہے تلاوت قرآن نفل نماز روزہ سنت روزہ بھی ہم کر سکتے پیر اور منگل اور جمعرات کے روز جو ہے اور ہم اموات کو جو ہے ان کو بخش دیں اسی طریقے سے جو ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح حدیث ابو داود مختلف یو کتابوں میں ہے ادامات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث جب آدمی کا انتقال ہو جائے تو پھر تین چیزیں باقی ایک صدقہ جاریہ تو ہم بجائے اس کے ہم کسی اور پر نگاہ ڈالے ہم خود اپنے دلوں کو تٹولے اور ہم گریبان میں دیکھیں ہم نے اپنے لیے کیا صدقہ جاریہ کی تو یہ جو ہے بہت زبردست چیز ہے کہ کوئی معمولی چیز بھی ہو لیکن نیت جو ہے صدقہ جاری یا اللہ مور کے بعد انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ رہے گا اور ينتفع به ہم ایسے علم چھوڑے کہ امت جو ہے خاص طور مسلمان اور پھر جو اور بھی تو وہ اس سے انتفاع کر رہے ہو نفع اٹھا رہے ہو لیکن یہ علم بھی صحیح علم ہو کل ہمارے خاندان میں وہاں پولکوانی پیٹرز برگ میں ہمارے بھائی محمد ذعیم کا انتقال ہوا چار گولی میں تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے اس کے اور ان کے لگان کو بھی صبر جمیل تین چھوٹے بچے ہیں یتیم بچے بیچارے تو خیر تو ایک آدمی آیا تھا عالم اور کہا کہ یہ بعض حضرات مجھے تنگ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن شریف کو ہم پڑھ سکتے ہیں بغیر حضو کے اور پھر اس آدمی کا فتویٰ اور اس آدمی کا فتویٰ تو میں نے پوچھا اس کو بس یہ سوال ہے تو اس نے کہا کہ جی تو نے کہا کہ دیکھو قرآن شریف میں ہے لا الا المتحرون کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن شریف کو ہم بس نہیں کر سکتے ہیں صرف طہارت کی حالت میں سبب نزول جو ہے وہ تو فرشتوں کے لیے ملائکہ کے لیے لیکن ہمارا اصول اور قانون جو یہ ہے العبرت بعموم الالفاظ ولا عبرت بخصوص خصوص وغیرہ جو ہے تو ہم جو ہے عموم الفاظ کا اعتبار کرتے ہیں تو آیت کا سبب نزول شان نزول ملائکہ کے لیے ہو لیکن اس کا حکم انسان پر بھی ہے تو ایک دوسرا میں نے کہا یہ لوگ سلفی بعض جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے آپ ان کو بتا دیجئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا تمس القرآن اللہ وانت طاہر یہاں پر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ قرآن شریف کو مس مت کرنا اللہ یہ کہ طہارت کی حالت میں ہو شیخ البانی رحمہ اللہ نے کروا الغلیل میں اس کو جو ہے ایک سو حدیث نمبر ایک سو بائیس میں نقل کیا ہے اور جو ہے حدیث صحیح لکھا ہے تو آپ کا آدمی جو آپ مانتے ہیں اور جو ہے میں نے آپ کو حوالہ بھی بتا دیا تو پھر بہت خوش ہوئے کہا میں ضرور ان کو بتاؤں گا تو دیکھیے یہ زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم ہے لیکن کبھی کبھی وہ علم نہیں ہے وہ دھوکہ ہے علم کا اور جو غلط چیزیں ہیں پھر ہم امت میں اس کو جو ہے تبلیغ کرتے اب لوگوں کو کہنا جاؤ قرآن شریف کو پڑھو مس کرو سب کو پڑھنا تو ٹھیک لیکن مس کرنا وغیرہ بغیر حضو کے بجائے رحمت کی یہ تو زحمت بن جائے گا قرآن کے خلاف حدیث کے خلاف اور اما اربا کے خلاف تو پھر دین کا کیا رہے گا تو یہاں پر او علم بھی ہم اسی علم ہر روز اللہ جل علیہ سے مانگے التماس کرے ہم پوری قرآن شریف کو ہم دیکھے رب ضد علما کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ صلاحۃ السلام کو خطاب نہیں فرمایا آپ زیادہ مال اور صحت اور آفیت اور یہ بہت سارے چیز لیکن علم رب ضد علما اور ایسی علم اللہ انی اسل کا علم ایسی علم ہو جو کہ خود ہم کو بھی نفع ہو اور فیملی والوں کو بھی امت مسلمہ کو بھی اور صحیح علم ہو تاکہ کونو ربانیین ہم بھی اللہ جل وعلا کے ساتھ تعلق والے ہو اور اور لوگوں کو بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب لے آئے محمد بن حنفیہ کا واقعہ ہے سیدنا علی جو سیدنا علی رضی اللہ کو صاحب زیادہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا انتقال ہوا تعائف میں محمد بن حنفیہ جو ہے نے سنا تو فرمایا العالم ربانی ایسے عالم کا آج انتقال ہوا بہت سے علماء کا انتقال ہو جاتے ہیں لیکن آج عالم ربانی کا انتقال ہوا تو دیکھو کہ یہ تو ہمارا ہدف مقصد یہ ہو کہ ایسی علم ہمارے پیچھے بھی ہم کہ جو کہ بالکل صحیح علم ہو اور جو ہے اہل سنہ و جماع کے مطابق وغیرہ او ولد صالح یدعو لہو ہم اپنے اولاد جو ہے ابھی سے ہم تلقین کریں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اپنے والد صاحب نے کتنے کچھ کیا ہمارے لیے والدہ محترمہ نے کتنے اور کیا یہ کوئی ظلم نہیں ہے ہم ایک یاسین بھی نہیں پڑھ سکتے پھر وہ آدمی خود آنسو ہو ان کا آنکھوں میں وہ آئیں گے کہا کہ میں تو بھول چکا ہوں قرآن شریف پڑھنا تو کیا یہ ظلم نہیں تو دیکھیے دنیا میں جو ہے ہم کبھی کبھی اتنے منہمک ہو جاتے ہیں کہ ہم جو ہے پورے مقصد کو بھول جاتے ہیں وقت طلوع دیکھا وقت غروب دیکھا اور فکر آخرت دنیا کو خوب دیکھا دنیا میں تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن کم از کم ہم اولاد ہونے کی حیثیت سے ہم والدین کے لیے اور اور امت کے لیے ہم ہو روز دعا کریں اور اگر کوئی یہ کہے ہمارے جسے کو ہو کہ اولاد نہ ہو تو الحمدللہ اولاد روحانی ہو شاگرد ہو وغیرہ جو ہے تو وہ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ تو جو بھی انشاءاللہ ہم یہ چیزیں چھوڑے تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے بھی دعا کریں گے ہمارا کام بن جائیں آخرت میں آخر میں دو تین جو ہے اعلانات کے طور پر ہمارے مولانا عبد الرحمن گاردی صاحب بہت سخت بیمار حالات نازک ہے حضرت کے لیے بھی ہم خاص دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرمائے اجتماع آنے والے ہے بنونی میں اس کے لیے بھی ہم خاص جو ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے ذریعہ ہدایت بنا دے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے خاتمہ ایمان کے ساتھ فرمائیں اور ہر روز جو ہے ہم جو ہے مرحومین کے لیے کچھ کام کریں ایک رین نکالے دو رکعت نماز پڑھے سورہ یاسین کی طرف انشاءاللہ جس دن ہم چلے جائیں گے اور ہمارے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 يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب مطيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاء يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطرق والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير صدق الله العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Uh, Hazrat Mufti asked uh, one of us to share a few words. Uh, so, in order to just simply fulfill his command, uh, I'm going to inshallah share some uh, thoughts, inshallah, in whatever little work is taking place in the United States. <clears throat> Alhamdulillah, we're three of us who are visiting right now from Chicago. and we graduated from this beautiful institute uh, about 11, 12 years ago. Alhamdulillah, this is our first trip since then uh, to uh, this madrasa and back to South Africa. And we've come only to spend time with our beloved, respected teachers. <clears throat> May Allah subhanahu wa ta'ala give immense blessings in their lives and health and ilm. Um, majority of the time when we hear about the United States, it's usually negative things so that's why I'd like to just focus on the positive things, inshallah. Uh, that, uh, walillah alhamd, there's great work taking place in all different aspects. In the ta'limi line, from a madrasa perspective, in the tablighi line, and as well as the, uh, the khanqahi, the sawf silsila as well. Uh, great work is, mashallah, taking place within the country. Uh, when we were in the 80s uh, living there, there weren't any places for hefzul al Quran and all the ai for Taraweeh would be coming from overseas, from England, Pakistan, or, or uh, India, or, or even Arab countries. And just in the matter of 20 years, Alhamdulillah, uh, the madaris of Hifz and Maktab uh, for Quran have been established all over. That a few years back, about two, or three years ago, I was traveling in Ramadan. One weekend I was in, the, in uh, Boston, East Coast. And the next weekend I was in Los Angeles, the West Coast, the entire six hours by flight. And in both of those masjids, when I went, I met the uh, Imam for Taraweeh Salah. And uh, I asked him, who are you, where are you from? And both of them were young, young Huffaz from the city of Chicago, who are leading Taraweeh in both ends of the country. So just 20 years ago, not a single masjid had their own Huffaz. All were being brought from overseas. And Alhamdulillah, now the Huffaz are being produced at a level where um, they are being sent all over the country. There is actually no masjid and musalla left now for young Hufaz to lead. So there are some streets where I live, about maybe two miles away from me. In one street, there are taqriban 10 to 11 houses that have three to four Hufaz leading Taraweeh in the month of Ramadan. And they, some of many of them are, are the graduates of our own madrasa. So sometimes we have to go on a on a Khatmul Quran, I don't know, marathon, dua. Five minutes here, ten minutes here, ten minutes here. Uh, or sometimes we split amongst the teachers. Now you take two, three, I'll take two, three, etc. So alhamdulillah, in so many houses, Hifd al-Quran, Khatm al-Quran is taking place during, uh, during Taraweeh. And recently I attended a graduation jalsa of one of the madrasas there. 64 students graduated from Hifd. 64 students, alhamdulillah. It was after three years, but still, mashallah, many girls, many, many girls, mashallah, memorizing the Quran, and many boys. One of our own teachers, mashallah, his uh, seven or eight year old niece also memorized the Quran and many nieces, but one of them was only seven, eight years old from, from the madrasa. So Alhamdulillah, uh, madaris, uh, there's Dora Hadith taking place in a number of places in, Chicago, in the United States. Maybe, I don't have the exact number, maybe four to five places, possibly, possibly more as well, I might be wrong. But the ones that I'm aware of, uh, which definitely was not there before. Dora has started in, in, in many places, uh, in the entire country, about five to six places. And Alim course has begun first few years also in, in a number of places. And uh, the, some of the ulama and mashayikh who have ijaza in the, in the, in the fields of tasawwuf were doing their small yani, gatherings, but alhamdulillah, some of them have taken the initiative to now build, purposely build khanqas. Now, so alhamdulillah, there's two of them that come to mind right now uh, that have, have uh, recently opened. Uh, and where there's constant a'mal and you know majalis of dhikr etc in those places and the effort of da'wah and tabligh, alhamdulillah, the, uh, the brothers of South Africa, mashallah, have a huge share, along with, of course, the other countries as well, uh, who did, uh, who, lay, who, put the seeds 30 years ago, 40 years ago. And I'm a we're all products of that, most definitely. It was that Jamaat from, I think it was in 1984, a Jamaat of South Africa, that was there in our area. And my father, uh, uh, may Allah give barakah in his life, was, uh, came across that Jamaat, and that was his first introduction to tabligh. Ever. In India, where he's from, he said, no one ever came to my house. I had absolutely no idea what the effort of da'wah was. But it was in 1984 when he came across the South African Jamaat that introduced him to the effort and mashallah, then from there, you know, this is where we're sitting. Uh, so, Alhamdulillah, in the city of Chicago now, the effort is, is, is through the fikr of the Satis and the, uh, uh, and, and, the Shura brothers and Amir Sahab, is um, very good. And there's about 500,000, between 400 to 500,000 Muslims in the metropolitan area of Chicago. So now you don't see them in Jum'ah. You don't see them in Eid, obviously. There, I mean, you know, there's half a million people, but it's not like the masjids are filled with half a million people. So they made this azam, the Satis made the azam, that we're going to go try to visit these people. So in America, they have the marketing companies they have all the information about all the people, demographics and, and stuff like that. So, for example, someone who, who has a dental clinic and he wants to uh, send flyers to people to advertise his dent- dentistry or dental clinic, he will tell the company, I would like in this zip code area, all the people between the ages of, let's say, 15 to 45 who have this, this thing, you know, from this background. For example, whatever the case may be, if someone wants to uh, advertise his bakery or someone wants to advertise insurance, someone has whatever they want. So those companies you can purchase. So the, what the brothers did is they went and purchased for all the entire area the listing of all the Muslim names. So Alhamdulillah now they have hundreds and thousands of names. So every single week uh, the, there's about maybe 30 masjids that come for the weekly mashara. They get the listing and they go make effort for the whole week. Now these are brothers who are possibly, some of them have never ever come for Jummah for 20, 30 years. Some of them have left Islam. Many, many of them have left Islam. Many of them, of course, are regulars. But it's, it is a complete, uh, you know, box of chocolates, as they say. You don't know what you're going to get. And we go visit them. And then every Wednesday when our weekly mashara, we hand in the uh, paper and write the information and give Karguzari. So alhamdulillah, in the past three years, I think so, they have knocked over, I think, uh, 60,000 homes. 60,000 homes have been covered. And the goal is in the next 15 years to complete the entire 500,000 uh, 500,000 list. So the effort, because of the barakah of that, mashallah, complete remote areas where there's nothing is happening, masajid and musallas have popped up. Uh, so many purpose-built beautiful masjids and many, many musallas. Over 100 places, about 120 places we're aware of in our city where Jummah takes place. And maybe 50 to 60 uh, uh masajid, alhamdulillah. And so lots of, lots of great effort is taking place in, the, in, the, in those places. With regards to whatever little khidmat um, the students of Darul Zakaria are doing, and I'd like to share that inshallah and end with that, with the du'as of our uh, ulama here and our elders inshallah. Uh, we are uh, five graduates of Darul Zakaria working together uh, in Chicago. Alhamdulillah, we have established a masjid and a madrasa uh, by the name of Darul Salam, Darul Salam Foundation. And in there, alhamdulillah, the, the, the masjid is, uh, we have programs, but certain things I want to share might be uh, for du'as again. We cannot remain insulated there. We realize the political climate, etc., however it is, we cannot be among, just amongst ourselves. We have to open up our doors to the wider community for them to come see uh, the beauty of Islam. So we recently had an open house. Actually, about in December, we, we bought about 150 boxes of chocolates and we distributed to all our non-Muslim neighbors in the area and with an invitation card to an open house. We said two weeks from now, we're going to have an open house at 12 o'clock. All are, op- all are welcome to come, take a tour of the facility of our, of our masjid, and uh, we'll have a presentation on Islam. Questions, you can ask any question you want, and uh, then you'll have some meals, you know, lunch or something with us. So, alhamdulillah, about 60 to 70 uh, people came. First of all, they received the gifts. People were shocked that there's so much anti-Muslim climate and yet you're coming giving me a free box of chocolates, uh, which are very good quality chocolates too. So they were really kind of, many of them were very surprised. And, uh, and also, it, it, it, we realize that what we have done with our neighbors. Unfortunately, we live 20 years with the same neighbors, but we have had no ta'alluq with them. We don't know who their kids are, we don't know who their grandkids are, we don't know what the situation. So some of them opened up. When, when our Sat Masjid Musallis went to go give the box of chocolates, they said, thank you. but uh, May I see something? I said, please. He said, you know, you guys really need to fix up your character, your akhlaq, you know, you, you people. So he said, well, what do you mean by that? And so they mentioned, because they watch everything. They said, well, you know, uh, we realize the smallest things make the big difference. Smallest mistakes and said, well, you know, for example, uh, uh you, you parked the car wrong, you blocked my driveway, someone said. Other one, some, someone said that, you know, I say hi to you in the morning and you just, uh, what you call, don't even respond back. Now obviously I'm, I don't think it's being done intentionally, but, but the person is just, you know, he's on the cell phone or he's not looking, that he sees that his neighbor is saying hello and he wants to just see how you're doing. So these things they said, you know, you really have to, we, I'll come to the mosque, but I want to let you know you have to improve your character. So that was an eye-opener for many of the, uh, of, the, of the brothers. And there was a presentation, there was lunch, and they asked hard, tough questions. You know, you can imagine. But alhamdulillah, the response was great. It was an amazing opportunity for us to answer uh, from on our own platform, let people hear from us. Then we had another uh, more closed gathering for the government officials, fire chief, police chief, etc., and the government officials. And uh, they got an opportunity to hear this uh, aspect of deen directly from, from the imams of the masjid. And they were extremely, extremely happy. And when uh, the, uh, our, the Imam said that, uh, you know, it is our responsibility to show that Muslims are not terrorists. It's our responsibility to show that Islam has nothing to do with this. You know, he stood up, one of the board members of the county, he said, he stood up and said, I would like to add that this is not your responsibility only. This is my responsibility. This is the responsibility of my family and my kids to show that what you people really are and that there are certain elements within our community that are trying to ruin your image. But you are, Muslims, subhanAllah, are not like that. So very, very positive. There was an owner of a, four radio stations. He came too as well. And he was so impressed. He said, in six, seven, 60 years I'm, I, I lived in this country. I learned in this one hour more about Islam than I've ever had. And I would love people like yourselves to come to our radio station and speak to the um, vast you know, uh, American audience. They need to hear this, this aspect. So alhamdulillah, that's taking place. We have another one planned in April as well, these type of open houses. And masajid are doing it. Some places have higher numbers, some places have lower numbers. For the adults, alhamdulillah, uh, we have started a course on the weekends, on Sunday. It's a semester based, spring and fall, spring and fall semester, Ta'lim-e Balighan, for professionals and working college adults, etc. And alhamdulillah, we have about, this semester, about 70 adults. Great thing is that you have physicians, you have engineers, you have lawyers, you have contractors, you have businessmen. Very, very educated in their fields, but unfortunately don't know the basics of Islam. So it's been a very uh, amazing experience being able to educate uh, these type of adults. And uh, just to show the shawq and raghba, there was one brother, subhanAllah, he drove two and a half hours. Taqriban, uh, about uh, uh, around 95 miles, what's that, about 200 kilometers for this three hour class. Three hour class, subhanAllah, he would drove two and a half hours and he, the whole semester he completed like this. So people are making lots of mujahada. There's lots of shawq and raghbah, alhamdulillah, to study ilm. We have the, uh, the his class and the alim class up to the fourth year. And what we saw, one thing is that, and, and like inshallah focus on this thing as the ending, is that there is one big fitna that we're facing over there, is the fitna of, of apostasy and the fitna of irtidad. So there are hundreds and thousands of cases, and I don't exaggerate in that when I'm saying this. Whichever community I go and I speak about this, in, or any of us goes and gives a Jum'ah on the issues of isti'dad, immediately after Jum'ah, at least a handful of people come to us and say, can you please make dua for my son? Can you make dua for my nephew? Can you make dua for my grandson? Etc., etc. And uh, one of our satis and one of our ulama there, he mentioned that in two months, he came across more than 30 hafiz and hafizas of the Quran, ex-hafiz and hafiz of the Quran who have left Islam. 30, more than 30, in just two months. So this is the condition of those who spent three, four years in madrasa, and some of them are South African graduates as well, unfortunately, who, whatever the case may be, the fact that they spent three years with the Quran, four years with the Quran in the company of the ustad, and to be able to leave, to leave Islam after that, you can imagine what's happening with a non-hufal. So this is a very big, widespread epidemic. And it's not, they're not shy about it. They put it up on social media, openly talk about it. That, you know, we are uh, proudly leaving Islam and we, we choose to now become an atheist, an agnostic, or a Christian, etc. Allah protect us and our children and our progeny. But it's becoming a very, very serious issue. And uh, uh, so we, we are learning that uh, some of them I sat down, our sati sat down, had interviews with them. Why, what made you leave Islam? You know, and there's nothing new, same old things, uh, fitna of shahwat and shubuhat. Some of them are falling into the trap of lust. Uh, they want to commit sin and they feel bad after they're committing the sin. So they say, let's just leave Islam altogether so we don't have to feel bad after we commit sins. For example, some have said we've committed sins and God, Allah hasn't punished us yet, so that means He probably doesn't exist. So then we go on, you know, going all the way like that. And then the others are in the shubhat. They go to university, you know, are in the same. The same university exists in South Africa, everywhere. It's the same thing, the setting. The secular mindset that's created the secular mindset that question everything and take out God and divinity from any type of class. So that uh, philosophy class, world religions class, social sciences classes in the university is really putting doubts in the youth's mind. And so uh, some of my closest childhood friends, unfortunately, have become a victim of this. Some of my closest childhood friends have, have left Islam. And so uh, uh, we, there's many ways we have to obviously work on this. And, and I, I, I feel that sometimes we are so focused on our own niche and the people we're working with, we don't realize what's happening to the people who are not coming to our majlis, who are not coming in our madrasa, or who were here 20 years ago and are not here now, what their situation is. If we don't check up with them, we have no idea what the situation, uh, unfortunately, is. It's probably a very bad sign if they're not regular in our gatherings, that they must be going through some ahwal. So what we, what we uh, in, in America, to start up a six-year, seven-year, eight-year alim course is very difficult. People are not willing to make that sacrifice immediately. Uh, so alhamdulillah, we started a 10-month Islamic studies in Arabic immersion program four years ago. This was in response to this fitna of irtidad and after the interviews that we had with them. What the problem was that people are super educated in dunya. But when they get to college, they have absolutely no grounding in aqidah, no grounding in tarbiyah, no grounding in Islamic sciences. They don't know how to answer the basic questions and accusations by the Orientalists on the Prophet ﷺ, seerah, etc., etc. And this really creates doubts in these poor, poor ch- children's minds. So we design, designed a 10-month program, full-time, 8 a.m. to 8.30 p.m., uh, for six days a week, where students, after high school, before they go on to college, or even in college, they can take a year off, come and study the deen in the madrasa environment for, for 10 months. And alhamdulillah, walillah, this is our fourth year that we're doing it. We have uh, 33 students enrolled this year. And uh, for our ulama, I'm mentioning this, the through your du'as and through your fikr and concern, and most definitely our teachers, shafa, that the students, inshallah, alhamdulillah, in these 10 months are able to reach at a level of Arabic where they can read uh, the books like al Tafasir um, and, and understand that. And so the idea is they're not definitely becoming ulama, and they know that very well. It is just that we want to connect them with the Quran so that when the Quran is being recited in Taraweeh or when they're leading it themselves, that they understand what's going on. 60, 70% of it. So, so that's been, alhamdulillah, for the most part being achieved. And the most important part then is the uh, Islamic studies part. So we teach Aqidah, Sirah, Fiqh, Tajweed, and Tarbiyah. Five periods of that. So we cover Aqidah Tahawiyah, we cover the major Firqa Batila, uh, and the major uh, isms that are, are out there today. So preparing them before they get to university. But we're not only getting children. Every year, alhamdulillah, we have one adult or two adults Alhamdulillah, we had doctors who actually took off from work, practicing physicians who took off from work for one year. We've had uh, uh, brothers come out of the prison who accepted Islam in the prison. And they said, before we go out into the world, and they took a year out and came to study. We've had, mashallah, other professionals, IT professionals, who have uh, resigned from their jobs, whose wives sold their jewelry those wives completely, they have nothing now, not a single ring they have now. They've sold everything. You know, for an Indian woman not to have a, a, a single piece of ring, what is that? SubhanAllah, unbelievable. In America, simply to support the husband, you know, studying and to, to take care of the costs, etc. So we have seen uh, this type of raghbah and shawq within the students that makes us ashamed of our own selves. That the students have gone so ahead, subhanAllah. Uh, and so this is something that, alhamdulillah, those students who finish the program, they go on to college and they are able to take care of the musalla in the university, give, able to give khutbahs there, and they keep constant ta'alluq with the teachers to be able to answer the major question, you know, minor questions and big questions they you know, ask us. And then those students who get the shock and say, we want to study ilm, alhamdulillah, are able to continue on to the alim course. So with, with the father of Allah, one of our students is, is currently studying here in this Mishkat year, and the others we have up to now, fourth year, and every year we're taking a new batch of students. We, we, we, we say all of this only to, inshallah ta'ala, request you all of our uh, uh, satis and our ulama and our elders and our teachers' du'as. We have never been able to achieve this without your du'as, without your, without your support. For the uh, brothers from the outside of the madrasa, I want to let you know that we are indebted to you forever. For supporting, for building a place like this dar room, that we were able to come and spend eight, seven, eight years over here. Uh, we would have never been able to do this without your support, without you offering a safe haven for us to come study. And for our teachers, of course, uh, it has been an emotional roller coaster for me and my colleagues. We've been here for the past 36 hours, just to, or 48 hours, just to spend time with our teachers. I can't tell you what the feelings are going as we spend time with them. It's been such a long time, subhanAllah. And it's like someone who's been separated from his mom for, you know, 11 years. And to be able to come back, uh, there's, the words can't describe um, what, what, what hearts. And, and subhanAllah, I told Hazrat Mufti Sahab too, I said, Hazrat, you know, we haven't come for 11, 12 years, but countless times we have shed tears in, in, in, thinking, in thinking about this place and our teachers. And we just, halat didn't allow us to come. This doesn't mean we, we, we forgot this place or our teachers. We please, we request you, inshallah ta'ala, do Allah subhanahu wa ta'ala keep us working with ikhlas and istiqamah, grant us husn khatima, and allow us to continue to reap the benefits of our teachers and elders. And from the bottom of heart, we make dua for our uh, asatiza, for our elders, for our ulama, and all of those brothers who, who support this place, that Allah subhanahu wa ta'ala also accept their efforts and allow us to, and whatever little efforts our students are doing to be in your mizan hasanat, inshallah.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 اور ختم ہو گیا بلکہ ان کے ساتھ ہمارا رابطہ اور تعلق اب للہ اللہ اللہ کے لیے ہو گیا دنیا میں ہمارا ان کے ساتھ تعلق اکثر دیکھا گیا اپنے فائدے اور مفادات کے لیے ہوتا ہے جس سے فائدہ پورا ہوتا ہے اس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس سے فائدہ دنیاوی نہیں ہوتا اس سے ہمارا تعلق نہیں ہوتا اکثر یہ دیکھا گیا لیکن دنیا سے جانے کے بعد اگر ہم ان سے تعلق رکھیں گے ان کے لیے استغفار اور دعا کریں گے ان کی قبر کی زیارت کے لیے کبھی کبھی جائیں گے ان کی فیملی کے ساتھ تعلق رکھیں گے ان کے لیے عیسائی ثواب کریں گے یہ ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہوگا خالص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ راستے پر جا رہے تھے ایک دیہاتی سامنے آیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو اپنی پگڑی اور امامہ دے دیا ایک سواری ان کو دے دی اور بھی کچھ دیا جو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ خدمت کے لیے خادم تھے انہوں نے کہا حضرت یہ دیہاتی لوگ تھوڑی سی چیز سے خوش ہو جاتے ہیں آپ نے تو ان کو بہت بڑا ہدیہ دے دیا سواری دے دی امامہ دے دیا اور بہت کچھ دیا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا آپ کو معلوم نہیں ان کے والد کے ساتھ میرے والد کی دوستی تھی اس دوستی کو نبھانے کے لیے اس دوستی کو پالنے کے لیے میں نے یہ کام کیا یعنی جن کا انتقال ہو جائے اور ان سے پرانی دوستی ہو اس دوستی کا خیال رکھنا چاہیے یہ بھی ثواب کا کام ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ثواب کا کام کرتے تھے اور یہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی سل رحمی ہے یعنی یہ بھی رشتے کو پالنا ہے تعلقات کو پالنا ہے کہ اپنے والد کے دوستوں سے دوستی رکھو اپنے والدین کے دوستوں سے دوستی رکھو اور ان کا خیال رکھو تو یہ بہت اہم چیز ہے جو ہم للہ فلّہ کر سکتے ہیں عیسال ثواب کریں اور جیسے مفتی صاحب نے بتلایا کہ سلفی لوگ تلاوت کے پہنچانے اور تلاوت میت تک اس کا ثواب پہنچنے کا انکار کرتے ہیں تو ہم آسانی سے بات ختم کرتے ہوئے ان سے یہ کہہ سکتے ہیں اس تلاوت کو میں نے اپنی دعا میں شامل کر لیا دعا تو قبول ہوتی ہے دعا تو میت کے لیے کوئی بھی انکار نہیں کرتا کہ میت کے لئے دعا کرو میں نے اس تلاوت کو اپنی دعا میں شامل کر دیا یا اللہ اس تلاوت کے ثواب کو جو میری لیے ہے ان کو دے دے تو دعا تو قبول ہو جائے گی اور پھر ہمارے برخوردار نے وہاں کے حالات آپ کو سنائے کہ ان ممالک میں جن ممالک کی مسلمانوں کے ساتھ دوستی نہیں بلکہ خاص مشن کے تحت وہ ممالک اور وہ حکومتیں چلتی ہیں اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو اور اسلامی ممالک مسلمان ممالک کو بہت زیادہ بدنام کیا ہے اور جہاں بے شمار مسلمان ان ممالک میں رہتے ہیں اور مزید مسلمان اگر ان سے کہا جائے کہ آپ فلان ملک جانا چاہتے ہیں یا نہیں اگر آپ آج پاکستان ہندوستان بنگلہ دیش میں اور دوسرے ممالک میں اعلان کیا جائے کہ امریکہ میں انگلینڈ میں یورپ میں ہمیں سو آدمیوں کی ضرورت ہے اس لیے سو آدمی درخواست دے دیں تو میرے خیال میں ایک لاکھ آدمی جمع ہو جائیں گے اس نیت سے کہ ممکن ہے کہ سب خوش قسمتوں میں ہمارا نام نکل آئے تو جو مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا سیلاب ان ممالک کی طرف بہنے والا ہے اس سیلاب کو ہم اپنی تقریروں سے اپنے بیانات سے نہیں روک سکتے اور جو لوگوں کا سیلاب پہ کر وہاں جانے والا ہے وہاں رہتے ہیں اور رہیں گے ان کو ہم بھیڑ بکریوں کی طرح بغیر چرواہے کے نہیں چھوڑ سکتے ہم یہ کہیں وہ تو دنیا کے لے گئے ہیں وہ جانے ان کا کام اس سے کام نہیں چلے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے اور اس واسطے انہوں نے پتھر کھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ مینا کے بازاروں میں گھومے اور چکر لگائے دین کے پہنچانے کے لیے جاہلیت کے زمانے میں اور اسلام کی ابتدا میں مشرقین مینا جاتے تھے میلہ لگانے کے لیے وہاں میلہ لگتا تھا ان کی عبادت میلے کی شکل میں ہوتی تھی عبادت تو نہیں تھی بس جو مرضی ہو کرتے تھے وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء الت خانہ کعبے کے پاس پہنچتے تھے تالیاں بجاتے تھے سیٹیاں بجاتے تھے اور اس کا نام انہوں نے عبادت رکھا اسی طرح مینا میں اور اسی طرح دوسرے بازاروں میں وہ پہنچتے تھے ظلم مجاز اور مجنہ اور مینا اور دوسرے بازار ان کے لگتے تھے میلے لگتے تھے اس میلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے یہ نہیں فرماتے تھے یہ تو کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں ان کی فکر ہم کیوں کریں نہیں فکر تو ان لوگوں کی کرنی ہے جو دین سے بھاگتے ہیں جو دین کی طرف آتے ہیں ان کی تو زیادہ فکر نہیں ہوتی تو یہ کہ وہ دنیا کے لیے گئے ہیں وہ جانے ان کا کام جانے وہ جانے اور ان کی دنیا جانے اس سے تو ہمارا ذمہ فارغ نہیں ہوگا بلکہ ہم ان کی فکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اور لوگوں کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے اور آگ کی طرف پروانے آ رہے ہوں اور پروانے آگ میں پڑتے ہوں اسی طرح فرمایا کہ لوگ جہنم کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں لیکن پروانوں کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور فرمایا میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے دور کرنے کی کوشش رہا ہوں یہ فرق ہے پروانے کو کوئی نہیں روکتا آگ میں پڑنے سے میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کر کے جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اسی میں گزری ہے اس کی لیے محنتیں برداشت کی ہیں اس کے لیے مشقت اٹھائی ہے جیسے جماعت والے ابتدا میں مشقت اٹھاتے تھے اب تو مشقت کا زمانہ زیادہ نہیں ہے پرانے زمانے میں ایک عبداللہ میاں صاحب تھے وہ کہتے تھے کہ جب تبلیغ کا مشکل اور مشقت کا زمانہ تو وہ تھا کہ جب ہم مسجدوں میں پہنچتے تھے مسجدوں میں کتے کتیاں بچے دیتی تھی ان کت کتیوں اور کتوں کے بچوں کو ہم نکالتے تھے مسجد کو صاف کرتے تھے پھر لوگوں کی منت سماجت کرتے تھے اکثر سب منت سماجت کر کے وہ لڑائی پر اتر آتے تھے کہ تم کون ہو ہمیں بلانے والے کے آئے ہو پتہ نہیں کہاں سے وہاں بھی آئے ہو تو پھر ہماری پٹائی ہوتی تھی کبھی مسجد میں پٹائی ہوتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ بہت مدت سے جب حالات تبلیغ کے لیے اچھے ہو گئے تو پھر وہ عبداللہ میاں کہنے لگے بہت مدت سے پٹائی نہیں ہوئی میری پٹائی ہوتی تھی تو رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی اور تسلی دیتے تھے تم حق پر ہو اچھا کام کر رہے ہو تم اپنی جگہ اپنے کام پر جمے رہو اور جنگل سے لکڑیاں لانا پڑتا تھا آگ جلانے کے لیے پرانے زمانے میں دیہات میں قصبوں میں تنوروں کا انتظام نہیں ہوتا تھا خود آٹا گونتے تھے خود آٹا پکاتے تھے خود سالن پکاتے تھے یا دال وغیرہ پکاتے تھے جنگل سے لکڑیاں لاتے تھے وہ مشقت کا زمانہ تھا علماء اس زمانے میں زیادہ متوجہ نہیں تھے عام لوگ بیچارے کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ایسی بات ڈالتے تھے جس بات کو ہم الہام کہہ سکتے ہیں جس کو ہم خیر کا القاء اور خیر دل میں ڈالنا کہتے ہیں اب ایسی بات اللہ تعالیٰ ان کی زبانوں سے نکالتے تھے جیسے علماء فرماتے ہیں کہ جو سمجھ اور نالج ہے اس کے مختلف درجات ہیں جو ہمارے طالب علم اور علماء دوسرے ممالک میں کام کرتے ہیں یہ ان کے لیے کام کی بات ہے کہ جو علم ہے اس کے مختلف درجات ہیں علم کا ایک درجہ شعور ہے علم کا دوسرا درجہ معرفت ہے تیسرا درجہ علم ہے چوتھا درجہ تفق اور فقہ ہے پانچواں درجہ حکمت ہے اور چھٹا درجہ نمبر چھ وہ فراست ہے وہ فراست جس میں اللہ تعالی کی طرف سے دل پر بات کا القا ہوتا ہے بات ڈالی جاتی ہے تو علم کا سمجھ کا پہلا درجہ شعور ہے شعور کے معنی کی چیز کسی چیز کو اپنے حواس خمسہ سے پانچ حواس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان پانچ سے کسی چیز کو پا لینا اس کو کہتے ہیں شعور آنکھوں سے دیکھنا کانوں سے سننا ناک سے سونگنا منہ سے چکنا ہاتھوں اور پیروں سے ٹچ کرنا اس کو کہتے ہیں شعور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چیونٹی نے دوسری چیونٹوں سے اپنی قوم سے کہا نمل نے یا نملت خلو مساکنکم لا يحتمنكم سليمان سلیمان وهم لا يشعرون آپ اپنی سوراخوں اور بلوں میں گھس جاؤ کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آپ کو پاؤں سے کچل نہ ڈالیں وہ ہم لا یشعرون اور ان کو شعور نہیں ہوگا وہ دیکھتے نہیں ہوں گے آدمی جب دیکھتا ہے تو دور دیکھتا ہے پاؤں کے نیچے تو نہیں دیکھتا کہ کون سی چیونٹی آ گئی کہ نمل اور چیونٹی کو بھی یہ معلوم تھا کہ نبی معصوم ہوتا ہے ہمیں قصداً بغیر بغیر کسی جرم کے ہمیں نہیں کچھ لیں گے اور نبی کے صحابہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھی معصوم تو نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں وہ بھی بغیر کسی وجہ کے ہمیں قتل نہیں کریں گے لا یشعرون ان کو معلوم ہی نہیں ہوگا اس کو شعور کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ مُفْسِدُونَ لا يشعرون جب ان سے کہا جاتا ہے فساد مت کرو منافقین سے وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں یہ فساد کرتے ہیں لیکن ان کو شعور بھی نہیں ہے اس لیے کہ جب فساد ہوتا ہے تو آدمی فساد کو دیکھتا ہے فساد دیکھنی سننے کی چیز ہے شور ہو رہا ہے قتل و قتال ہے وہاں بھی شعور کا لفظ آیا اس لیے کہ اس کا تعلق بھی آنکھوں سے کانوں سے دوسرا درجہ علم کا معرفت کا معرفت کسی خاص چیز کے پہچاننے کو کہتے ہیں خاص چیز کا پہچاننا معرفت جیسے ہم کہتے ہیں فلان شخص کو فلان عارف باللہ ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کو بہت زیادہ اچھی طرح جانتا ہے اچھی طرح سمجھتا ہے اس کو معرفت کہتے ہیں باغ کو دیکھ لے آدمی اور باغ کی پھولوں کو دیکھ لے پودوں کو دیکھے پرندوں کو دیکھے اور کہے واہ واہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں پھولوں کو ہمارے نظارہ دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے پرندوں کو چہچہاہٹ کے لیے چہچہاتے ہیں پیدا کیا ہے یہ بھی ہمارے لیے ہے ہم اللہ کو پہچان لے اور ہم کس کام کے لیے ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ ان چیزوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیا ہے ہم اللہ کی معرفت ان کی صفات کی معرفت حاصل کریں اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اس لیے کہ جب آدمی کو کسی کا مرتبہ معلوم ہو جائے پھر اس کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے یہ اتنا بڑا بنگلہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے آسمان ہے زمین ہے اس میں ستارے ہے اس میں چاند ہے سورج ہے اس میں کیا کیا ہے یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے ہے اللہ تعالیٰ کی پہچاننے کے لیے کہتے ہیں سعدی رحم اللہ ابر بادو مہو خورشید فلک درکار ابر بادو یہ بادل یہ ہوائے ابر بادو اور یہ فلک آسمان درکار ان یہ سب ہمارے کام میں لگے ہیں تنانی بکفاری و بغفلت نخوری تاکہ تم کھانے اور لقمے کو لے کر کے غفلت کے ساتھ نہ کھاؤ اور ہم از بہر تو سرگشتہ و فرمان بردار یہ سب ہمارے لیے دن رات گھومتے چلتے ہیں تاکہ ہماری خدمت کریں شرط انصاف نباشت کی تو فرمان نبوری یہ بے انصافی ہے بہت بڑی بے انصافی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تابے داری نہیں کرتے اور یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تابداری کے لیے پیدا کی سورج دن رات چلتا ہے تاکہ ہمارے لیے پھلوں کو میووں کو اور فصلوں کو پکائے چاند ہمارے کام میں ستارے ہمارے کام میں لگے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور پہچان ہو تو اللہ کی عبادت ہوگی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی ہماری دنیا بھی بنے گی آخرت بھی بنے گی اور اس کے اوپر علم ہے علم کہتے ہیں اس کو کہ آدمی باہر کی چیزوں کو اٹھا کر اپنے ذہن میں رکھے اور عمل اس کو کہتے ہیں جو کچھ آپ کے ذہن اور دماغ میں ہے اس کو باہر جاری کر دیں جو علم آپ کو حاصل ہے اس کو باہر نماز پڑھ لے کتاب میں تحجد ہے تو تحجد پڑھ لے آپ کے ذہن میں اشراق ہے تو اشراق پڑھ لے آپ کے ذہن میں اور آپ کے دماغ میں علم ہے سالات چاش پڑھنا چاہیے چاش پڑھ لے ہر دو اذانوں کے درمیان اذان اور اقامت کے درمیان نماز بہتر ہے سوائے مغرب کے احناف کی نزدیک وہ اس کا اہتمام کرے اور جب معذن اذان دیتا ہو تو اس وقت بات چیت مت کرو جو کچھ وہ کہے وہ تم کہو جو کچھ وہ پڑھتا ہے آپ پڑھ لیجئے یہ آپ کو مسئلہ معلوم ہے آپ اس کو زبان پر جاری کریں یہ عمل ہے جو کچھ کتابوں میں ہے اس کو ذہن میں لانا علم ہے جو کچھ آپ کے ذہن میں ہے اس کو اپنے بدن میں اپنے وطن میں جاری کرنا یہ علم عمل ہے اپنے بدن میں جاری کرے اپنی فیملی میں جاری کرے اپنے وطن میں جاری کرے اور اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی لائن ہے خانقاہ کی لائن ہے کہ لوگوں کا ذہن بنایا جائے اور وہ ذہن بننے کے بعد پھر عمل کی لائن پر چلے تو یہ علم ہے جس کی بہت تفصیلات ہے بہت شاخیں ہیں اور اس کے بعد علم کے بعد پھر فقہ ہے تفقہ فقہ کا مطلب مضبوط علم حاصل کرنا شعور جو پہلا درجہ ہے اس کا تعلق ہے حواسی خمس سے یہ جو پانچ اللہ تعالیٰ نے آلات بنائے ہیں ہمارے بدن میں معرفت کا تعلق اور علم کا تعلق ہے پڑھنے سے خوب پڑھو تو معرفت بھی زیادہ ہوگی علم بھی زیادہ ہوگا اور تفق اس کا تعلق ہے زیادہ مطالعہ اور گہرے مطالعہ سے تو تفق یہ ہے العلم العمیق والفہم الدقیق مضبوط علم حاصل کر لے اس لیے کہ باہر کی دنیا میں جا کر کچا علم نہیں چلتا وہ پکے اور مضبوط مضبوط علم کی ضرورت ہوتی ہے ایک صاحب طالب علم نے پوچھا کہ باہر ملکوں میں لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ غیر مسلم آئے تو اس کو سلام مت کرو غیر مسلم سامنے آ جائے تو اس کو تنگ جگہ دیوار سے لگا دو یہ تو ظلم کی بات ہے آپ ہمارے ملکوں میں دندناتے پھرتے ہیں آپ کو ہماری جیسی حقوق حاصل ہیں آپ ہمارے اسپتالوں میں علاج کرواتے ہیں آپ ہمارے روڈوں پر چلتے ہیں آپ ہم جیسے وظائف بوڑھا ہو جاتا ہے تو وظائف لیتے ہیں آپ کے لیے پینشن ہے اور اگر آپ کی حکومت اسلامی حکومت آ جائے مسلمانوں کی حکومت تو ہم سے دیوار ہم کو دیوار سے لگائیں گے تو پھر کیا جواب دیا اس نے کہا بائبل میں ماہر بائبل میں ماہر ماہر ہوں تو کہا آپ کے بائبل میں بھی ایسی چیزیں ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو مسلمانوں کے ساتھ یہ کرو قتل کرو یہ بائبل میں بھی ایسی چیزیں ہیں جس میں مسلمانوں کا ظلم ہے اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوا وہ کہے گا بائبل کی جو احکام ہے وہ تو ہم نے کینسل کر دیا <laughs> پولس نے آپ اپنے مذہب کی بات کریں ہمارے مذہب کو تو ہم نے صرف عیسائیت کو رکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور ایک سمپل یا بطور ایک سائن رکھا ہے تاکہ اس پر جمع رہیں باقی شریعت کے ساتھ تو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے سینٹ پال کا قول وہاں مذکور ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے تم کو شریعت کی لعنت سے چھڑایا یہ اردو بائبل کے الفاظ ہیں میں نے تم کو شریعت کی لعنت سے چھڑایا تو یہ جواب تو میں نے کہا نہیں چل سکتا کہ آپ کے بائبل میں یہ لکھا ہے آپ کے بائبل میں یہ لکھا ہے اور پھر اس کے نے کہا پھر کیا جواب دیں میں نے کہا اس کا جواب تو آسان ہے ہماری شریعت میں بڑوں کا احترام ہے جو کسی مذہب کے بڑے ہوں ان کا احترام ہے حدیث میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ عنہ روایات میں آتا ہے کہ وہ جنازے میں جنازے سے آگے چلتی تھی اور دوسرے لوگ جنازے سے پیچھے چلتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ دونوں آگے چلتے ہیں آپ پیچھے چلتے ہیں آپ کیوں پیچھے چلتے ہیں وہ کیوں آگے چلتے ہیں حضرت علی نے فرمایا اصل تو پیچھے چلنا ہے مسئلہ تو یہ ہے کہ پیچھے چلنا چاہیے لیکن وہ آگے اس لیے چلتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں یعنی اگر وہ پیچھے چلتے تو ان کے احترام میں لوگ دیوار سے لگ جاتے اور ان کے لیے راستہ کھولتے جیسے عادت ہے جب بڑے ہوتے ہیں ان کے لیے راستہ کھولتے ہیں تو حدیث نے یہ بتلایا کہ اگر عیسائیوں اور یہودیوں کی رہبر اور رہنما اور ان کی مولوی راستے پر چلتے ہوں تو تم ان کے لیے یہ احترام مت کرو کہ آپ ہٹ جائے اور ان کے لیے کھلا راستہ چھوڑ دیں بلکہ تم کھلے راستے پر چلو اور ان کو راستے کے کنارے پر ہو ٹھیک ہے ان کے لیے راستہ مت کھولو ان کے لیے جگہ کھول کر کے پیچھے مت ہٹو کیوں جیسے تم اپنے رہبر اور رہنماؤں کے ساتھ کرتے ہو اپنے علماء اور مشائق اور اساتذہ کے ساتھ کرتے ہو اگر تم نے یہ کام ان کے لیڈروں کے ساتھ شروع کیا تو لوگ ان کے مذہب کو حق سمجھیں گے اور ان کے مذہب کو حق سمجھنا کفر ہے غلط ہے اس لیے آپ ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں جو آپ اپنے علماء اور مشاہد کے ساتھ کرتے ہیں حدیث کا یہ مطلب ہے حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا کر کے ان کو دیوار کے ساتھ رگڑو ورنہ شریعت میں عیسائی لڑکی کے ساتھ نکاح جائز ہے مکرو ہونا الگ بات ہے لیکن جائز ہے یہودی کے ساتھ نکاح جائز ہے تو کیا اس کو دیوار کے ساتھ لگائیں گے یا چار پائی پر ہو جائیں ظاہر بات ہے وہ تو ورنہ پھر نکاح کا کیا مطلب ہے تو یہ نہیں کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگاؤ حدیث کا مطلب یہ ہے حدیث میں دو جز آئے ہیں لا اوہم بسلام ان کو سلام کی ابتدا مت کرو اگر تم سلام کی ابتدا السلام علیکم پادری صاحب تو پھر تو لوگ کہیں گے یہ پادری کا مذہب صحیح ہے اگر وہ چلتے ہو اور آپ نے کہا ہو ہٹ جاؤ ادھر ہٹ جاؤ پادری صاحب کے لیے راستہ کھول دے اور پھول بچھا دے اور سلام چھپ کر کرے تو لوگ کہیں گے یہ تو ان کے مذہب کو حق سمجھتے ہیں یہ سمجھانا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دیوار کے ساتھ لگا دو تو اس لیے تفقف تفقف کا مطلب یہ ہے علم کی گہرائی میں جانا کہ حدیث کا کیا مقصد ہے آیت کریمہ کا کیا مقصد ہے شریعت کا کیا مقصد ہے اوپر اوپر کا علم ہوگا تو آج کل کام نہیں آئے گا اس لیے کہ عجیب عجیب سوالات کرتے ہیں عجیب عجیب اشکالات کرتے ہیں قرآن کریم پر تو بہرحال اس کی تو بہت ساری مثالیں ہیں کو کہتے تفق گہرائی گہرا علم حاصل کرنا اور آگے حکمت ہے حکمت کا مطلب ہوشیاری کے ساتھ کام کرنا فراست ان یو ضربہ کلو انفی محل ہی وہ ذہانت اور ہوشیاری ہے جس ہوشیاری کے ساتھ ہم ہر چیز کو اپنی جگہ پر رکھیں جیسے برخوردار نے سنایا عوام کے ساتھ کیا تا... کیسے تعلق ہونا چاہیے غیر مسلموں کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے حکومت کے ساتھ کس طرح تعلق ہونا چاہیے اور ایسا تعلق جس میں اپنی دیوار بچائے اپنی دیوار کو نہ گرائے اور دوسروں کے ساتھ تعلق رکھے اگر ایسا تعلق رکھتے کہ ہم اپنی دیوار کو گرا دیں اپنے مذہب کوئی چھوڑ دے یا اپنے مذہب میں ڈھیلے بن جائے نرم بن جائے پھر تو ہم نے اپنی دیوار کو گرایا اور وہ تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ودو لو تدہنو فیدہنون غیر مسلموں کی تو یہی خواہش ہے تدہنو اگر آپ تیل کی طرح نرم بن جائے فیدہنون وہ بھی تیل بن جائے ان کے لیے تو تیل بننا آسان ہے ان کا تو کوئی مذہب ہی نہیں ہے آپ کے لیے تیل بننا مشکل ہے کہ آپ تیل کی طرح اس طرح نرم ہو جائیں اس لیے بات ہونی چاہیے پکی لہجہ ہونا چاہیے نرم مسئلہ ہونا چاہیے مضبوط یہ نہیں جی شرک کو برداشت کرے بس جی ٹھیک ہے آپ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کے سامنے اور حضرت مریم کے مجسمے کے سامنے جھکتے ہیں ہم بھی اس طرح کریں گے ہمارے مذہب میں تو اس کی گنجائش نہیں پہلے زمانے میں غیر اللہ کو سجدہ کی اجازت تھی ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدی کی اجازت نہیں اس لیے کہ ہماری شریعت نے شرک کو بھی کاٹا شرک کی جڑوں کو بھی کاٹا شرک کے راستوں کو بھی کاٹا ایسا ہم نہیں کریں گے تو حکمت کے ساتھ حضرت شاہ عبدالزیز رحمت اللہ علیہ ان کے پاس کسی نے تصویر لائی اور کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر ہے یہ نہیں فرمائے لاؤ کہ اس کو پھاڑ دوں یہ تم نے کیا لایا پھر لوگ کہتے تھے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں کرتے ابراہیم علیہ السلام کا اکرام نہیں کرتے انہوں نے فرمائے دیکھو یہ حضرات بہت صفائی پسند فرماتے تھے اور غسل کرتے تھے پانی کو لائیے کہ اس کو ہم غسل دیں اب پہلے زمانے کی تصویر کو غسل دے تو کیا رہ جائے گا ختم بات تو وہی کہی جیسے یہاں ایک مولوی صاحب کا قصہ میں آپ کو سناتا ہوں لوگوں نے کہا ہم عورت اور لڑکیوں کو مسجد میں لائیں گے انہوں نے کہا بالکل لاؤ میں نے کب کہا کہ مت لاؤ لیکن تم بیٹھے رہو گے جب تک وہ اپنے گھر نہ پہنچے اس وقت تک تم بیٹھے رہو گے حجیز میں یہ بھی آیا ہے اب یہ کون کرتا ہے اس پر کون عمل کر سکتا ہے بات تو وہی بن گئی کہ چلو وہ جیسے پرانے زمانے کا طریقہ ہے کہ یہاں عورتیں نہیں آتی یہاں مسجدوں میں بات کہی حکمت کے ساتھ ہوشیاری کے ساتھ بات بھی ہو گئی وہ کہتے ہمارے ہاں سیخ بھی کباب اور نہ سیخ جلاؤ نہ کباب بلکہ کام ہو گیا حضرت شاہ عبدالعزیز رحم اللہ کے سامنے کسی نے نماز پڑھی اور ٹخنوں سے اظہار اور ٹخنوں سے پاجامہ نیچے تک یہ نہیں فرمائے تم غلط کام کر رہے ہو فرمائے بھائی آ جاؤ میں ذرا نماز پڑھتا ہوں میرا پاجامہ میری شلوار ٹخنوں سی نیچے تو نہیں ہے انہوں نے کہا نہیں حضرت آپ کا نہیں میرا ہے وہ بات سمجھ گئی حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہے مفتی مظفر حسین صاحب مولانا مظفر حسین صاحب خاندیل بھی بہت پرانے زمانے کے تو وہ مسجد میں آئے ایک پہلوان تھا مسجد سے پانی لے جا رہا تھا پرانے زمانے میں لوگ مسجد سے پانی لے جاتے تھے گھروں میں کنویں نہیں ہوتی تھی تو موزن لڑنے لگا اس سے کہ تم پہلوان مسجد سے پانی لے جاتے ہو نماز کے لیے نہیں آتی تم کو نماز کے لیے آنا چاہیے حضرت نے فرمایا یہ مت کہو دوسرے وقت آ جائے تو مجھے بلاؤ جب دوسرے وقت پانی لینے کے لیے آیا تو حضرت نے فرمایا دیکھو ہم نے سنا ہے کہ آپ اچھے پہلوان ہیں جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے اس کو پچھاڑتے ہو اس کو گراتے ہو اور کوئی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن دیکھو ہمارا اور آپ کا مشترکہ دشمن شیطان ہے آپ جیسے انسانوں کو پچھاڑتے ہیں اسی طرح شیطان جو آپ کو نماز سے روکتا ہے مسجد کے آنے سے روکتا ہے اس کو بھی گرا دے انہوں نے کہا ٹھیک ہے آئندہ انشاءاللہ میں اس کو بھی گراؤں گا بات وہی بن گئی لیکن سلیقے سے اور حکمت سے اور ہوشیاری تھی بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر تو جھوٹ کی بیماری ہے زنا کی بیماری ہے شراب کی بیماری ہے چوری کی بیماری ہے سب کو نہیں چھوڑ سکتا ایک کو چھوڑوں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل جی ایک کو چھوڑے باقی کو نہ چھوڑے جھوٹ چھوڑ دیں اس نے کہا یہ آسان ہے اب جب پہ بعد میں سوچنے لگا تو سب سے مشکل یہ پڑ گیا جھوٹ نہیں بولوں گا اب چوری کا ارادہ کیا کہا اگر سچ بولوں گا تو پھر تو ہاتھ کٹے گا شراب کا ارادہ کیا اگر سچ بولوں گا کہ شراب پی ہے کوڑے لگیں گے اور اسی طرح شراب چوری اور زنا کا ارادہ کیا تو اس کی سزا چھوٹ کے چھوٹنے سے بنیادی چابی کنجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی سارا کام ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں حکمت کہاں کون سی جگہ کس طرح کام کرنا چاہیے گورنمنٹ کے ساتھ کس طرح کام چلانا چاہیے عوام کے ساتھ خواص کے ساتھ جی اور خواتین میں خواتین کے ذریعے سے کس طرح کام کرنا چاہیے اس کی ان لوگ طلباء کو ان حضرات کو جو باہر رہتے ہیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنی عقل اور اپنی ہوشیاری سے کام لینے کی ضرورت ہے حضرت جریر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کی مسجد میں مجلس میں بیٹھے تھے اور ایک آدمی کی کسی جگہ ریح خارج ہوئی اور کچھ بدبو پھیلی حضرت عمر نے فرمایا بھائی جس کی ریح خارج ہوئی ہے وہ جا کر وضو کر لے اب وہ تو شرم کی بات تھی کہ اگر وہ اٹھتا حضرت جریر ابن عبداللہ نے حضرت جریر رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت ایسا کیا نہ کریں کہ سب جا کر وضو کر لیں سب نے جا کر وضو کیا اس آدمی نے بھی وضو کر لیا بات بھی چھپ گئی اور کام بھی ہو گیا چلے نہ کباب والی بات ہے تو حکمت اور جب وہ اس طرح کام کرے گا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں کام کرنے کا طریقہ ڈالیں گے کیا آگے کیا اس کے القا ہوگا اور اس کے مسائل کو اللہ تبارک و تعالیٰ خود حل کریں گے حضرت مولانا اشرف علی تھان بھی فرماتے تھے کبھی کبھی مجھے کسی مسئلے میں شبہ ہوتا تھا کسی اعتراض کا جواب نہیں آتا تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مجلس میں پہنچتا تھا بیٹھ جاتا تھا یا تو حضرت خود وہ بات شروع کرتے تھے جو بات میرے ذہن میں اور جو سوال میرے ذہن میں ہوتا تھا تو وہی سوال جواب فرماتے تھے اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ وہ بات نہیں فرماتے تھے لیکن اس مجلس میں بیٹھنے کی برکت سے میرے ذہن میں خود بخود اس مسئلے کا حل ڈالا جاتا تھا اور مسئلہ حل ہو جاتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق عطا فرما دے اب تاری صاحب کے درخواست ہے نظم سنائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ہوگا ہمارے شیخ حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں زل سے قرب محبت اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو بہت ساری چیزیں سیکھنے کی ہیں بہت ساری باتیں حضرت نے پند و نصیحت کے اعتبار سے ہمیں یہاں پر فرمایا ہے فرماتے ہیں اس میں محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اگر چیرا تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگر چیرا تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو آ عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے تو سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے کو کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سو رہتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سو ہوتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے تو اپنے آسو سے تو اپنے آسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے گنہ گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا گنہگاروں گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا کہ ان کی کہ ان کی آہزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آہزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے بفیز مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل بفیض مرشد کامل جو درد دل ہوا حاصل تو دل پر جل سے قرب محبت ہوتا رہتا ہے تو دل پر جل سے قرب محبت ہوتا رہتا ہے مکتا ہے جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاختر جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاختر میں بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے جرم بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادان کہ ان کی آغزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زماں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے ان شاء اللہ نیکسٹ ویک میں بقول لك بس تربط الاجتماع إن شاء الله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه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 کو بھی اجر عطا فرما جنہوں نے سنا ان کو بھی اجر عطا یا اللہ یا اللہ سب تیری محبت کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں یا اللہ یا اللہ ہمیں سب کو اللہ والا بنا دے سب کو ربانی بنا دے یا اللہ یا اللہ ہمیں تقوا عطا فرما ہمیں تقوا عطا فرما ہمیں خشیت عطا فرما یا اللہ ہمیں ورا عطا فرما یا اللہ یا اللہ ہمیں زہد عطا فرما زہد معافی عند الناس زہد فی دنیا وفی ما عند الناس یا اللہ تاکہ آپ بھی ہم سے محبت کرے اور لوگ بھی ہم سے محبت کرے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمیں قبولیت عطا فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما یا اللہ جو ظالم ہیں ان کو ہدایت عطا فرما ان کو ظلم سے روک دے یا اللہ اگر وہ نہیں رکتے یا اللہ تو یا اللہ ان کو نیست و نابود کر دے اور یا اللہ صفح ہستی سے ان کو مٹا دے یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ حاجلہ مستمر رہتا فرمائے یا اللہ خاص طور حضرت مولانا حضرت مولانا گاندھی صاحب دامر برکات ہوں بیمار ہیں یا اللہ ان کو شفا کامل حاجلہ مستمر رہتا فرما دے ہمارے حضرت مولانا بندوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحب زادی نفی صاحب آئی کی کا انتقال ہوا یا اللہ ان کی بھی فرما ان کو اعلیٰ سے اعلیٰ درجات سے نواز یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے یا اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے یا اللہ ان سارے گناہوں کو ساری خطاؤں کو معاف کر دے یا اللہ یا اللہ تبلیغ کام کو خوب آگے بڑھا یا اللہ یا اللہ دین کا کام جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے جس صورت میں اور جس جیسے جیسا بھی ہو رہا ہے یا اللہ سب کو قبول فرما یا اللہ ہماری خانقاہوں کو قبول فرما ہمارے مکاتب کو قبول فرما اور یا اللہ ہمارے مدارس کو قبول فرما ہمارے دارالعلوم کو قبول فرما یا اللہ تبلیغ کام کو قبول فرما جو کرنے والے ہیں اللہ ان کو امت کی طرف سے ہماری طرف سے اور امت کی طرف سے خوب جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کو طویل عمر عطا فرما ان کو صحت عطا فرما ان کی روزیوں کے اندر خوب برکت عطا فرما ان کی حفاظت فرما یا اللہ یا اللہ حاسدین کی حسد سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ بدخواہوں کی بدخواہی سے ہماری حفاظت فرما دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ اصلاح ذات البین یا اللہ یا اللہ یا یا اللہ اللہ اس سب یا اللہ ہمارے اندر خوب یا اللہ محبت اور محبت عطا فرما مودت عطا فرما یا اللہ یا اللہ مسلمانوں کے اندر جو تفریق ہے اللہ اس کو دور فرما یا اللہ یا اللہ یا اللہ امت مسلم امت کو ایک بنا نیک بنا یا اللہ یا اللہ تو ہمارا ہو جا ہمیں اپنا بنا دے یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما جو مانگنا تھا اور نہیں مانگا یا اللہ وہ بھی عطا فرما یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو خیر مانگا وہ ساری خیر ہمیں بھی عطا فرما اور جن شرور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ہم بھی پناہ مانگ رہے ہیں یا اللہ ہماری پوری پوری دعاؤں کو قبول فرما ربنا آتنا فی ربن حسن تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير اللہ سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين